حضرت ابو جوہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے آپ کو آگے سے ایک آدمی ملا اور اس نے آپ کو سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف گئے چہرے اور ہاتھوں کا مزہ کیا پھر اسے جواب دیا سنن نزائی حدیث نمبر تین سو بارہ